23 personalities, personalities we look different scenarios. جن میں کچھ تو بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن کا حصہ ہوتا تھا پھر کچھ upbringing parenting schooling socialisation اور ان کا امپیکٹ اور اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بری صحبت سے بچو بری صحبت سے بچوں کو بچائے تو بری صحبت جو ہے اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اس کریمنوجینک ڈیولپمنٹ میں the idea that criminal personality develops from a biological basis then it find inappropriate nurturance in which inconsistent or parenting leading finally to an anti social personality. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا تھا اب اینٹی سوشل پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے اس کے مختلف فیچرز کو دیکھا so if you look at this slide called anti social personality disorder اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ typically anti social personality disorder جو ہے یہ میلز کی بیماری ہے اٹس آلسو کالڈ سائیکوپیتھی یا جن لوگوں میں ہوتی ہے انہیں سائیکوپیتھ بھی کہا جاتا ہے اور جو چیز انہیں کیریکٹرائز کرتی ہے if you look at this light number three from top is absolute disregard for the rights of others کہ دوسروں کے حقوق کا انہیں بالکل خیال نہیں ہوتا they are manipulative and deceitful دھوکے باز ہوتے ہیں اور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دا پیتھولوجیکل لائرز آدھی جھوٹے ہوتے ہیں they have an impulse control problem جو ذہن میں آ گیا اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں دے آر ارسپانسبل غیر ذمہ دار ہوتے ہیں سیکشلی پرومسکوس جنسی طور پہ جو ان کا کردار ہے اس میں کوئی کسی قسم کی موریلٹی نہیں ہوتی they like to have more than one sexual partner be it a man اور اے وومین اور a child the poly drug users and they're thrill seeker پھر ہم نے کامن ٹائپس کے کریمنل جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں ان کی بات کی تھی کہ وہ کس قسم کے چیزیں کرتے ہیں کہ ملٹیپل ٹائپس آف کرائمز ہوتے ہیں ان میں theft robbery assault rape escape from prison illegal substance نہ صرف یوز کرتے ہیں عام طور پہ بیچتے بھی ہیں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں سیکشل کرائمز اور ڈیوینسیز ان میں بہت کامن ہوتی ہیں ایکسپلائٹیشن آف ولنریبل پیپل جو کمزور یا مجبور لوگ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو کمزور یا مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا استحصال اور ان کو استعمال بہت آسانی سے کرتے ہیں ہاسٹیج ٹیکنگ بھی ان لوگوں میں عام ان کے کرائم میں عام ہوتی ہے وکٹم کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ان میں نہیں ہوتی اور کوئی احساس گنا یا افسوس یا تاسف جسے ہم کہتے ہیں ریمورس کسی قسم کا انہیں نہیں ہوتا and they also use religion sometimes to justify their action mobile snatching بہت کامن ہے اینٹی سوشل کیریکٹرز میں اور یہ ہمیشہ انسسپیکٹنگ وکٹمس کو اٹیک کرتے ہیں ان کے کرائم اپرچونسٹک ہوتے ہیں but usually they planning big things and the goals are unrealistic these people also found among pimps who typically blackmail their own girlfriend prize اچھا D S P D debate dangerous personality disorder debate جس کے بارے میں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم پوچھا بھی تھا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ لوگ جن میں پرسنالٹی ڈس آڈر پایا جائے اور جن کا پہلے سے کچھ کریمنل ریکارڈ ہو کیا اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو پابند کر دے قید میں ڈال دے اور ٹریٹمنٹ کرے ان کی ان کی تھراپی کرے to treat them of their personality اب اس پہ برٹن میں بہت ڈبیٹ ہوئی even though an in principle decision was not agreed upon government نے برٹش uh, گورمنٹ نے آن اٹس اون کچھ نہ کچھ شروع کر دیا کام اس پہ اور بہت سے لوگوں کو ان کے پرزنٹ سینٹینس ختم ہونے سے پہلے پہلے اسپیشل فیسلٹیز میں لے جایا گیا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی یہ ٹریٹمنٹ فورس تھی it was not by choice اور اس کو بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ کورٹس میں کیے گئے in Britain so it remained a very controversial idea I don't think the government is pursuing it at the moment لیکن it became a very popular idea recently in Britain that was to lock up people with dangerous and severe personality disorder تو یہاں پہ ایک لیگل ایشو اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کیا انسان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا جب کلاش ہو وتھ سائکولوجیکل پرڈکشنگس تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نا we come to another personality an and that's disorder borderline personality disorder تو borderline personality disorder میں یہ ہوتا ہے کہ شخصیت میں ڈس ریگولیشن ہوتی اچھا but before I continue to talk about borderline personality disorder let me tell you that just as anti social was typically male order borderline female disorder اچھا borderline personality disorder کی اکثریت ہمیں عورتوں میں ملتی ہے اور اس میں ایک بنیادی چیز ایک بنیادی لفظ جو ہے وہ ہے ڈس ریگولیشن اور وہ ڈس ریگولیشن میں کیا ہوتا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سیلف ڈس ریگولیشن ہوتی ہے کوئی سینس آف سیلف نہیں ہوتی یعنی اگر آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تو میرے جیسی باتیں کریں گے کسی اور کے پاس بیٹھے ہوئے تو کسی اور جیسی باتیں کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ ایک مختلف انسان بن جائیں گے then we call it relationship dysregulation relationships میں کانسٹینٹلی ان لوگوں کو پرابلم ہوتی اب یہ پرابلمس جو ہیں یہ طرح طرح کی ہو سکتی ہیں اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے پھر چیخ چیخ کے جو ہے لڑائی بھی ہوتی ہے اور پھر اسی طرح جو ہے معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں so these are very rocky relationship اور ٹوٹلی totally جسے کہتے ہیں نا کیوٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان لوگوں کے تو اس لیے یہاں ریلیشن شپ ڈس ریگولیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا then we talk about dysregulation ان لوگوں کو اپنے پہ کسی طرح کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے موڈس کے بہت زیادہ تابع ہوتے ہیں جب غصہ آ گیا تو بس اللہ کی پناہ اور جب ڈپریشن ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی بعض اوقات اس حد تک گہرا ڈپریشن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کاٹنا چھریوں سے بلیڈوں سے اور اپنے آپ کو تکلیف دینا زہر پینے کی کوشش کرنا خودکشی کی کوشش کرنا اس حد تک ڈپریشن چلی جاتی similarly behavioural dysregulation behavioural dysregulation میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی حرکات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور عام طور پہ یہ جو ہے یہ فزیکل سیکسل نیچر کی ارسپانسبل بیہیویئر بھی اس میں یہ خواتین جو ہیں یہ کر گزرتی ہیں and then cognitive dysregulation کہ اپنی سوچ پہ کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سے ڈیلوژنس بہت سارے ان نیچرل آئیڈیاز ان کے ذہنوں میں آتے ہیں جن کو یہ بلیو کرنا شروع کر دیتے تو borderline personality disorder اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ anti social personality disorder کی بالکل الٹ ہے تو anti social personality disorder جو ہے وہ کس طرح الٹ ہے borderline personality disorder کا let's have look anti social personality disorder میں it's typically male who is exploiting others borderline personality disorder میں it's a female who allows others to exploit her تو بڑا ایک واضح تضاد موجود ہے یہاں پہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے کی کہ ایک طرف میل ہے دوسری طرف فیمل ہے ایک طرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہاں پہ وہ فیمل خود کو نقصان پہنچا رہی so that's a very clear distinction so as I said borderline personality disorder typically female disorder اچھا اب لیکن پیٹرن کیا ہے یہاں پہ کہ there is a history of abuse یہاں ٹپکلی ان فیملس کو ابیوز کیا گیا ہوتا ہے lot of the time sexually by other own parent اور اسٹیپ فادر اور سم بڈی ویری کلوز اور trust with the in the family جو سیکسل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں لڑکیوں کو جنہیں پھر بعد میں as a result borderline personality disorder اچھا لیکن سیکسل ابیوز ضروری نہیں ہے even though it's typical physical abuse بھی جہاں ہو بہت زیادہ وائلنس ہو بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہو اور بعض اوقات ارلی اٹیچمنٹ کی ڈسٹرپشن ہو ایک پیرنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو غیر یقینی صورت حال گھر میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے so they could be a number of factor اچھا then they grow on to have abusive relationships تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی والدہ یا والد کے ساتھ ابیوسو ریلیشن شپ ہو پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے گرو اپ کرتے ہوئے وہ بھی بہت ابیوسو ہوتا ہے تو اس میں بھی جو جس قسم کے پارٹنر کی انہیں تلاش ہوتی ہے اس کی میں ٹپکل اگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ ایک پنجابی فلم تصور کریں جس میں ایک ہیروئن جو ہے وہ ہیرو کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہی ہوتی ہے اور ہیرو جو ہے وہ ایک ڈانگ پکڑ کے جو ہے وہ اوپر دیکھا اور وہ بالکل ایک ون سائڈیڈ ریلیشن شپ کی ڈپکشن جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہیرو جو ہے عام طور پہ جب وہ گانا یا ڈانس ختم ہوتا ہے تو وہ ہیروئن کو ایک زور کا تھپڑ لگاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا so that is the kind of relationship they put them into with the other person treat them like dirt تو اس کو ہم کہتے ہیں ابیوسو ریلیشن شپ ایکسکیوز تو ضروری نہیں ہے کہ اس ریلیشن شپ میں جو ہے وہ مار پیٹ ہی ہو ابیوسو اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ شخص جو ہو سکتا ہے ان کے رائٹس کو ریسپیکٹ نہ کرے کلائنٹ کو بالکل ریسپیکٹفلی ٹریٹ نہ کرے ان کے حقوق کا خیال نہ رکھے وغیرہ دین دے شو پیراسوئسائڈل بہیویئر پیراسوئسائڈل بہیویئر میں کیا ہوتا ہے سوئسائڈل بہیویئر نہیں ہے سوئسائڈل بہیویئر وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی جان لے لیتا ہے پیرا سوئسائڈل بہیویئر وہ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور انہیں پیرا سوئسائڈل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بہیویئر کنٹینیو کریں تو پھر ایونچولی یہ لوگ سوئسائڈ کی کوشش کرتے ہیں so they show parasuicidal behaviour then they show suicide attempts اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف توجہ لینے کے لیے کرتے ہیں سوئسائڈ سوئسائڈ اٹمپٹ جو تھا تھا وہ سیریس نہیں لیکن let me tell you one thing اگر کسی نے ناکام اٹمپٹ بھی کیا اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو ابھی لگ رہی ہے کہ ڈراما ہے جی بالکل there is a danger they going to try it and the next time may not be a drama تو جو لوگ سوئسائڈ اٹمپٹ کو ڈرامے کے طور پہ بھی کرتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں وہ اسے ریئلی really کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں That's one thing I want to make very clear to those of you in whose families there may be somebody who has tried something like that. پھر یہ کہ وہ ان کا وائلنس جو ہے وہ سارا اپنے اندر کی طرف ہوتا ہے انٹرنلائز ہوتا ہے اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ how is this a forensic issue suicide is illegal تو میں نے آپ سے جو بات کی تھی وہ یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ forensic deals with anything to do with psychology and law ٹھیک ہے نا تو ایون دو سوئسائڈ کے کیس میں ایک شخص دوسرے کو وائلنس کا نشانہ نہیں بنا رہا وہ پھر بھی ایک جرم کا مرتکب ہو رہا ہے ایک شخص اگر اپنے آپ کو کاٹتا ہے اپنے آپ کو چھری بھونکتا ہے تو وہ ایک جرم کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے انسان پہ وائلنس نہیں کر رہا لیکن اپنے اوپر تو کر رہا ہے نا تو اس لیے even this internalised violence is a crime and therefore it is covered by forensic psychology so borderline personality disorder gives us one extreme of the continuum جس کی ایک ایکسٹریم جو ہے وہ anti social personality disorder تو جیسے میں نے کہا کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف میل ہیں دوسری طرف فیمیل ہیں دونوں کی ہسٹری میں ابیوز ہے لیکن borderline personality disorder جو ہے اس کے ریلیشن شپس ہمیشہ ابیوسو ہوتے ہیں جس میں وہ خود ابیوز ہوتا ہے اس میں یہ وکٹمز ہوتے ہیں ابیوزرز نہیں ہوتے تو لیٹس تونٹراسٹ اچھا اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم anti social personality disorder میں اور borderline personality disorder میں کانٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جو اسٹرائکنگ سملیرٹیز ہیں وہ حیران کن ہے ٹھیک ہے اچھا اب let's look it it once again I know said before but let's look it once again let's look it carefully at again carefully that it's is a P D which is anti social personality disorders B P D which is borderline personality disorder anti social personality disorder is male disorder borderline personality disorder is a female disorder disorder to external internalisation anti social personality disorder میں وائلنس کی ایکسٹرنلائزیشن ہوتی ہے وہ دوسروں پہ وائلنس کا استعمال کرتا ہے شخص borderline personality disorder میں انٹرنلائزیشن ہوتی ہے وائلنس کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ دیا جاتا anti social personality disorder is criminal in the sense of violating the rights of others borderline personality disorder is is only taking away her own right to existence اچھا now what happens is difference disappear as we go down the slide دونوں کیسز میں ارلی ٹراما ہے ٹھیک ہے اینٹی سوشل اور بارڈر لائن میں فرق کی یہ ہے کہ جب اگر ہم ان کے بچپن میں انہیں واپس لے جائیں تو ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے دونوں کے ساتھ سلوک ایک طرح کا ہو رہا ہے ارلی ٹراما ہوا ہے کوئی سیپریشن ہوئی ہے کوئی لاس ہوا ہے کوئی گریف ہوا ہے پھر انکنسٹنٹ پیرنٹنگ ہے دونوں کیسز میں مار پیٹ بھی ہو رہی ہے پھر لاڈ پیار بھی ہو رہا ہے اور پھر انکنسٹینٹلی ہو رہا ہے اس کی کوئی لاجک یا ریشنل نہیں ہے there are early attachment issues in both cases and there is a history of abuse دونوں کیسز میں سیکشل ابیوز اور فیزیکل ابیوز لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی دونوں کو اس سے سبجیکٹ کیا جا رہا ہے اب بہت فیسنیٹنگ ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں سے لڑکا جب نکلتا ہے تو وہ ٹپکلی اینٹی سوشل پرسنالٹی لے کے نکلتا ہے اور انہی حالات میں سے جب لڑکی نکلتی ہے تو وہ بارڈر لائن پرسنالٹی لے کے نکلتی اچھا اب اگر سے social person and line personality they meet which is what what happens. Line personality میں عورت اپنے آپ کو پہلے ہی وکٹم سمجھ رہی ہوتی اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ وکٹمس کی تلاش کر رہا اب عام طور پہ یہ لوگ پیئر کرتے ہیں یہ پیئر اس لیے کرتے ہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی والی عورت کو عام شریف آدمی اٹریکٹ ہی نہیں کرتا اس کو شروع سے چونکہ ابیوسو ریلیشن شپ ملے ہوتے ہیں she is looking for unconsciously اوپر سے تو وہ یہی کہے گی کہ جی مجھے ایک اچھے انسان کی تلاش لیکن the kind of person she will be attracted by would be a violent exploitative man اور اسے اور کسی شخصیت میں چام ہی نہیں اور اسی لیے ہم ان کی جب ریلیشن شپ ڈس ریگولیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ شریف آدمی کے ساتھ ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا they are looking for an abusive man تو وہ they are naturally to people with man with antisocial personality اور اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ ان کو مزید ایکسپلوئٹ اور مزید ابیوز کرتا ہے اور یہ ایک عجیب سا ایک ان نیچرل سا ایک ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے جس میں دونوں جو ہیں وہ حالات کے مارے ہوئے دونوں جو ہیں وہ پرابلمس کے دنیا کے ستائے ہوئے تکلیف دیے ہوئے ابیوز کیے ہوئے لیکن combine antisocial borderline line continues to be exploited and abuse mostly willingly تو یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے جس میں سے آئی تھنک کہ اگر یہ کریمنل حالات کو پہنچے تو the state then intervenes and these when people are jailed only then these women are released from اچھا اب ایک اور personality disorder which is narcissistic personality disorder جسے ہم نرگسیت بھی کہتے ہیں لیکن یہاں یہ نارسسزم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک پرسنالٹی ڈس آڈر کی شکل اختیار کر جاتا اچھا اب اپنے بہیویئر میں یہ لوگ جو ہے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کی طرح بہیو کرتے ٹھیک ہے it overlaps with antisocial personality disorder لیکن ان میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے ان کے جو شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اینٹی سوشل کی نسبت ان کے ہاں جو مخصوص چیز ہے جو مخصوص ٹریٹ ہے وہ ہے extreme extension of personal boundaries یعنی اگر میری باؤنڈریز جو ہیں وہ یہاں تک ہیں تو ان لوگوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ پورے کمرے تک محدود ہوں اور صرف پورے کمرے تک نہیں پورے گھر تک محدود ہوں بلکہ پورے گھر تک بھی نہیں پورے نیبرہڈ تک محدود ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہاں تک بھی محدود نہ ہو یعنی آپ کی کوئی چیز جو ہے اگر انہیں پسند آ جائے تو وہ ان کی ہے کیوں کیونکہ انہیں پسند آئی ہے تو اس لیے the fact or that thing اور that you own really doesn't really matter to them so this is what I saying extreme extension of personal boundaries ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جناب جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے آپ کی سرحد جو ہے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے آپ کی باؤنڈریز وہاں سے شروع ہوتی ہیں ان کے ذہن میں ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے and gulf everyone else ٹھیک ہے and then as they call the kind have intense self love are of talking talking about تو اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو اینٹی سوشل پرسنالٹی کو پہچاننا آسان ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوں گے اور ایسی گپے مار رہے ہوں گے جو سب کو پتا ہوگا کہ صحیح نہیں نارسسٹک پرسنالٹی کو پہچاننا اور بھی آسان ہے کیونکہ وہ صرف اپنے بارے میں بات کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ نہ بولیں جتنا کہ اینٹی سوشل بول رہے لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ اپنے بارے میں ہی بات کرتی رہے گی وہ دوسرے کو اپنے بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے دوسرے کو کسی اور موضوع کی طرف نہیں جانے دیں گے وہ گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ دیں گے اور اپنے قصے سناتے رہیں گے اور اپنے شہر میں لوگوں کو مشہور کرنے کی کوشش کریں گے دیٹ از اور intense self love that is shown in this extreme extension and expansion of personal boundaries اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیسو اسپوائلنگ ہوتی ہے یعنی دیکھیں ایک طرف تو ہے نا کہ بچے کو بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے یا پھر انکنسٹنٹ میسجز دیے گئے یہاں پہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا نارسیسم ڈیولپ ہوتا ہے from excessive spoiling but no real affection اچھا اب میں یہاں پہ بچوں کو اسپوائل کرنے کے خلاف بات نہیں کر رہا ضرور کریں اگر آپ کے پاس بچے ہیں انہیں جتنا اسپوائل کر سکتے ہیں کریں لیکن ود ریئل افیکشن یعنی ایک باپ ہے اس نے بچے کو کبھی گلے سے نہیں لگایا لیکن جب وہ کلاس ون میں ابھی جا رہا ہے تو اسے پچاس ہزار روپے کا موبائل فون خرید that is what I call spoiling but no real affection اس بچے کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے کہ باپ اسے گلے سے لگائے اسے پیار کرے اسے تعریفی کلمات کہے اسے پوزیٹو انفورسمنٹ دے اسے پریز دے نہ کہ پچاس ہزار روپے کا موبائل فون خرید کے that I think should be understood تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ لوور کلاس کا کرائم نہیں ہے یعنی یہ لوور کلاس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے یہ اپر کلاس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا اپر مڈل کلاس کا پرسنالٹی آرڈر ہے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ جی جو مرضی کرو اور اس جو مرضی کرو ابا تمہیں بچا لے گا ٹھیک ہے نا تو it is that kind of attitude جس میں پھر جیسے ریسنٹلی لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ young boy was driving sports car very very fast and he killed a little child تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ معافی مانگتے یا وہ لوگ اپالوجائز کرتے فیملی سے وہ اس کے سارے خاندان والے اس لڑکے کے گئے ہاسپٹل گئے جہاں پہ ماں باپ زخمی تھے اور بیبی جو تھا وہ آلریڈی ڈیڈ تو انہوں نے جا کے جو ہے اس بیبی کے رشتہ داروں کو بہت مارا پیٹا اور کہا کہ خبردار جو کسی نے پولیس میں شکایت کی newspaper several days so یہ ہے ایکسیسو اسپوائلنگ اب یہ شخص جو ہے یہ لڑکا جو ہے جو اس طرح دن دناتا پھیر رہا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اپنی گاڑی کے نیچے دینے کے باوجود جو ہے ماں باپ اسے سختی کرنے کی بجائے وکٹمس کو جا کے تنگ کر رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں تو وہ کس قسم کا انسان بنے گا بڑا ہو کے آگے وہ کس قسم کا شہری ہوگا شاید وہ کوئی سیاست دان بن جائے یا کوئی بہت اہم شخصیت بن جائے لیکن they will be a criminal nature to that person will be a criminal narcissism to that person یہ اس طرح کی کیریکٹرسٹک جو ہیں وہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے آتے ہیں اچھا اب I want to come back to the antisocial personality کہ بات یہ تھی کہ جناب کیا یہ لوگ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کرائم ہی کرتے ہیں چوری ڈاکہ یا پھر جنسی نوعیت کے جیسے ریپ اینڈ اسالٹ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سیریز آف اسٹڈیز ہوئی ہے ویسٹ میں جس میں انہوں نے نان سائیکوپیتھس کو دیکھا اب non if you at slide I put a question mark before non criminal criminal تو یہ لوگ ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ پکڑے نہیں جاتے اب ان کی کیا کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں جنہیں ہم نان کریمنل سائیکوپیتھ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن لاز کو یہ وائلٹ کرتے ہیں جیسے ابھی جس لڑکے کی میں نے مثال دی تھی اس کو پکڑا نہیں گیا کبھی نہ اس پہ کوئی مقدمہ چلا ہے لیکن is clearly clearly breaking the law اچھا تو نان کرمنل ریکارڈ والے سائیکوپیتھ جو ہیں عام طور پہ ان کا آئی کیو بہت ہائی ہوتا ہے ویری ویری انٹیلیجنٹ یہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم کون مین کہتے ہیں یہ چکر باز فراڈیئر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کروڑوں کے پلاٹ بیچ کے کھا جاتے ہیں اور جب آپ زمین لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو زمین کسی اور کی ملکیت they tell lies as a habit again ان کو اسپاٹ کرنا ہو تو کوئی شخص اگر بہت زیادہ گپے مار رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے دین دا سوشل کلائمبرس ایسے لوگ جو ہیں سوسائٹی میں کلائم کرنے کے رولس جانتے ہیں تو وہ اپنے دوست ایسے چنیں گے جو انہیں اپنی مقاصد میں کامیاب ہونے میں مدد دیں اور ان دوستوں کو بھی یہ کانسٹینٹلی ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور اس کیس میں دے ٹیک نو یعنی اس میں ان کے لیے کوئی رولز نہیں ہوتے کسی بھی اچھے سے اچھے دوست کو کسی بھی موقع پہ یہ ڈمپ کر دیں گے اگر سیاست میں ہیں تو اپنے قریب ترین دوست کو قریب ترین کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب اگلے اگلا زینا جو ہے سی ڈی کا وہ طے کریں they commit many crimes and fraud ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اہم پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں بعض اوقات پالیٹکس میں بعض اوقات گورمنٹ میں they commit many crimes and many frauds they never get caught اب یہ ہے نا کہ ایک طرف غریب آدمی ہے اس کا اگر کرائم ہے تو وہ تو سائیکوپیتھ کیا کہ پکڑا گیا اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ جی اینٹی سوشل پرسنالٹی لیکن جب ہمارے عمرا میں سو کالڈ شرفا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کبھی پکڑے ہی نہیں جاتے but they still commit lots of fraud they commit many crimes and they never get caught and that is what makes them what I am calling the non-criminal record psychopath اچھا اب ایسے لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے میں ایک صاحب کو اسی طرح ریسنٹلی ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کی تعلیم کیا ہے تو میں نے بتایا جناب میں نے پی ایچ ڈی کی کل ہو میں نے دو پی ایچ ڈیز کی تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ان صاحب کی عمر جو ہے وہ مجھ سے کوئی دس پندرہ سال کم ہوگی تو میں نے سوچا کہ اچھا میں پینتالیس سال کا ہوں وہ تیس سال کے ہیں اور تیس سال کی عمر میں انہوں نے اگر دو پی ایچ ڈیز کر لی تو اسی بات پہ میں حیران تھا تو ابھی انہوں نے مجھ پہ مزید ایک اور جسے کہتے ہیں نا حملہ کیا اور کہا کہ جناب اور میں نے ساتھ ایم بی اے بھی کیا ہے اور دو ماسٹرز بھی کی اب میں نے حساب لگانا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ پیدائش کے وقت اسکول میں داخل ہو گئے ہوں تو پھر شاید انہوں نے یہ ساری چیزیں اکمپلش کر لی تو that is the kind of thing اچھا اب اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس قسم کے جھوٹ بولنے کی سوائے اس کے کہ دوسرے کو متاثر کیا جائے اچھا اب لیکن دوسرا کس حد تک متاثر ہوگا اگر اسے پتا چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے so they make tall claims and that's a very good way to detect them this man was in a very high position by the way already اچھا پھر ان کا ایک اور ٹریٹ ہوتا ہے کہ دے نو ایوری ون تو جس کا بھی آپ نام لیں کہ oh جی، وہ وہ جی تو میرے دوست اب ضروری نہیں وہ واری کو واقعی جانتے ہوں لیکن they will see that they know everyone they propel to very high position in society تو اپنے آپ کو سوسائٹی میں بہت ہائی پوزیشن میں پروپیل کر لیتے ہیں دے مینج اٹ سو کہ وہ پہنچ جائیں اپنے کیریئر میں بہت ہائی جگہ پہ and as a high proportion of politician can be place in this category بہت سے لوگ کیونکہ پالیٹکس جو ہے اور یہاں پہ میں صرف پاکستان کی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا پالیٹیشن آل اوور دا ورلڈ اس میں فریب دھوکا fraud betrayal lying these are all very essential traits of a politician تو یہ چیزیں جو ہیں مکاری دھوکے بازی جھوٹ بولنا یہ ساری دنیا میں مشہور ہے پالیٹیشینس کے لیے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ امریکہ میں ہوں گے برٹن میں ہوں گے فرانس میں ہوں گے جاپان میں ہوں گے مثلاً جاپان میں آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے پہلے تک یہ حال تھا کہ ہر چھ مہینے بعد حکومت مستعفی ہو جاتی تھی اور مستعفی ہوتے وقت اعتراف کرتی تھی کہ اس نے کروڑوں کا خورد برد کیا اب ایک جمہوری ملک ہے جسے ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں گردانتے ہیں لیکن پالیٹیشنس کی کرپشن کا یہ عالم اسی طرح امریکہ میں اور برٹن میں مشہور ہے کہ پالیٹیشنس جو ہیں اکثر چور ہوتے ہیں تو ہم خام خواہ جو ہیں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ملک کا کیا حال ہے تو it is nothing unique it is nothing special nothing کوئی ایکسٹرڈنریلی بیڈ سچویشن نہیں ہے ساری دنیا میں پالیٹیشن ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے چند ہو گئے تو ایسی کوئی بات تو but they most many of the politicians can be placed in the psychopathic category اچھا then another trait of these kind of non criminal record psychopath they سب دا لیگل سسٹم یعنی جو لیگل سسٹم میں اگر کوئی چیز جائز طریقے سے ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا یا کوئی ایفرٹ لگے گی تو وہ ناجائز طریقے سے کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے and you also find loopholes یعنی اس میں اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اس سے ان کا کام بھی ہو جائے اور لا بھی نہ ٹوٹے تو وہ بھی کرتے ہیں so these people are also characterized by basically disregard and disrespect for law اچھا now we come to another kind of personality disorder that is usually implicated in violence and that is called paranoid personality disorder paranoid personality disorder جو ہے وہ میرے خیال میں ہر شخص میں تھوڑا بہت پیرانویا ہوتا ہے پیرانویا کیا ہوتا ہے کہ look first at paranoia see what paranoid personality disorder paranoia میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں delusion of grandeur delusion of grandeur میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت عظیم ہے اچھا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب انسان بذات خود اشرف المخلوقات ہے تو اگر وہ سوچ رہا ہے کہ بہت عظیم ہے تو اس میں کیا بری بات لیکن بعض لوگوں میں یہ خیال جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں مثلا اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں ایک بہت ہی چوزن انسان ہوں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہوں مجھے تو اس سے بہت سی انریلسٹک باتیں سامنے شروع ہو جاتی ہیں مثلا جسے ہم کہتے ہیں next thing you look at this slide is delusion of reference delusion of reference کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ جو کھڑے بات کر رہے ہیں سڑک پہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ جو پہلی ڈیلوژن تھی ڈیلوژن آف گرینڈیئر جس میں انسان سوچتا کہ میں بہت عظیم ہوں اب وہ اس کے ساتھ فٹ کر رہی ہے ڈیلوژن آف ریفرنس کہ یہ لوگ میری طرف ریفر کر رہے ہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں کیوں کیونکہ میں بہت عظیم ہوں تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ دو ٹوٹلی ان ریئلسٹک خیال جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ دو ڈیلوژ جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں پیرانویا میں تو ایک طرف آپ سوچتے ہیں کہ جناب میں بہت عظیم ہوں میں بہت حسین ہوں میں بہت مشہور ہوں اور اس کی کوئی عام طور پہ حقیقت نہیں ہوتی that is the important thing to understand it's not usually based on anything real تو پھر ڈیلوژن آف ریفرنس شروع ہو جاتی ہے اینڈ دین آف پرسیکیوشن کہ اب اس میں نہ ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں بلکہ میرے خلاف بات کر اور میرے خلاف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ میں بہت اہم ہوں اور یہ مجھ سے جل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہے اس قسم کے ان کے وہ اپنی عظمت کے بارے میں تو اتنی عام طور پہ خیال ظاہر نہیں کرتے لیکن یہ ضرور کرتے ہیں کہ دیکھا یہ لوگ میرے بارے میں اور میرے خلاف بات کر رہے ہیں اور مجھے زہر دینا چاہ رہے ہیں یا مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیلوژن آف پرسیکیوشن تو یہ عام طور پہ delusion of persecution delusion of reference and delusion of grandeur یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ پیرانویا کا مین حصہ ہوتی ہے اچھا اب ریلیشن شپس میں جب یہ لوگ جاتے ہیں یعنی اگر ان اگر یہ لوگ میرڈ ہیں یا ان کی کوئی فیونسے ہیں منگیتر ہے گرل فرینڈ ہے جو کچھ بھی ہے ریلیشن شپ ہے تو انہیں دو طرح کی ڈیلوژ اس میں ہوتی ایک ہوتی ہے سڈکٹیو ڈیلوژن یعنی جو عورت بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے وہ انہیں سیڈیوس کرنا چاہ رہی ہے وہ ان پہ عاشق ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ آ... کہ وہ شخص جو ہے اس عورت کا پارٹنر بنے تو یہ خیال انہیں آنا شروع ہو جاتا ہے ہر عورت کی طرف اور اگر کوئی مسکرا دے تو پھر یہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ وہ عورت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے ساتھ سونے میں انٹرسٹیڈ ہے یا ان کے ساتھ سیکسل ریلیشن اسٹیبلش کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے and then they also have delusion of jealousy اچھا اب ان کی ایسے لوگوں کی بیویاں جو ہیں عام طور پہ وہ سخت مصیبت کا شکار ہوتی ہیں کہ انہیں جو بھی مرد نظر آتا ہے ان کے خیال میں ان کی بیوی جو ہے وہ اس شخص پہ عاشق ہو گئی ہے یا اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے تو یہ دو طرفہ چیز ہے ایک طرف تو اپنے بارے میں وہ ہر عورت کو سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے اور پھر وہ اسی آئیڈیا کو اپنی بیوی پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں تو گھر میں کوئی بھی مرد آتا ہے یا باہر ان کی وائف یا ان کی منگیتر یا ان کی گرل فرینڈ کسی سے ملتی ہے یا کسی کی طرف دیکھتی ہے یا مسکرا کے دیکھتی ہے تو انہیں یہ شک شروع ہو جاتا ہے کہ she is having a relationship with that person جسے ہم کہتے ہیں ڈیلوژ آف جیلسی اچھا اب لیٹ می ٹیل یو یہ چیزیں جو ہیں اب نارمل حد تک جب ہوتی ہیں تب ہم انہیں پیرانایا کہتے ہیں یہ اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی شکی مزاج شوہر ہوتے ہیں شکی مزاج بیویاں ہوتی ہیں اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن when it cross a certain limit مثلاً اگر شوہر جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے وقت گھر کو تالا لگا جائے اور بیوی کو اندر بند کر جائے that is when I would say کہ یہ ڈیلوژن جو ہے یہ حد سے گزر گئی ٹھیک ہے نا عام طور پہ شکی مزاج چور ہونا ہمارے معاشرے میں کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے so I don't think you need to worry ٹھیک ہے نا اس پہ پریشان نہ ہو کہ جی آپ سوچیں کہ وہ یہ تو آپ میں بھی ہے یہ بات یا آپ کے فلاں دوست میں بھی ہے تو اٹس ناٹ نتھنگ اب لیکن جب یہ ایک لائن کراس کر جاتی جیسے میں نے کہا اس شوہر کی مثال دی جو گھر سے باہر جانے سے پہلے تالا لگا جاتا ہے اپنی بیوی کو اندر بند کر دیتا کہ کہیں وہ کسی سے کوئی تعلقات قائم نہ کر لے تو that is way of jealousy یا ماربڈ جیلسی تو یہ پانچ قسم کی ڈیلوژنس جو ہے delusion of gender delusion of reference delusion of delusion of jealousy and seductive delusions یہ مل کے پیرانویا کا فریم ورک بناتے ہیں اچھا اب پیرانویا جو ہے جیسے میں نے کہا کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں اگر بہت زیادہ اسٹریس آیا ہوا آپ بہت پریشان ہیں آپ کو جاب میں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو گھر میں پریشانی ہو رہی ہے maybe there are problem in your sex life there are some kind of stress تو اس وقت پیرانویا جو ہے وہ بہت ابھر آتا لیکن جب حالات بہتر ہونا شروع ہوں اور if you get help from a psychiatrist اور سائیکالوجسٹ تو پیرانویا بھی سیٹل ہو جاتا you come back to normal ایک عارضی تکلیف یا عارضی پریشانی ہوتی ہے جو اور یہ عارضی ڈیلوژنز ہوتی ہیں جو اسٹریس کے وقت کئی لوگوں میں ابھر آتی لیکن جب وہ اسٹریس غائب ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور انسان کو اویئرنیس رہتی ہے کہ یہ میں غلط سوچ رہا تھا یہ حقیقت حقیقت پہ مبنی یہ خیالات نہیں تھے لیکن پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کا حصہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جو کبھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جناب اس دنیا کسی پہ اعتبار نہ کرنا یہ وہ شخص ہے جو بلیو کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ذرا سا بھی موقع دیا تو وہ آپ کا استحصال کریں گے اگر آپ نے ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا تو وہ آپ کا ایڈوانٹیج لیں گے آپ کو استعمال کریں گے آپ کو دھوکا دیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت میں رہتے ہیں پریشانی میں رہتے ہیں وہ اپنے عزیز اور دوست جو ہیں ان کو بھی پریشان رکھتے ہیں اپنی بیوی بچے اگر عورت کو یہ پرابلم ہے تو وہ اپنے شوہر کو پریشان رکھتے ہیں تو یہ کیونکہ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے خاص مردوں کا ڈس آرڈر نہیں ہے اس میں بہت سی عورتیں بھی مبتلا ہوتی تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس میں یہ ساری یہ جو ڈیلوژنس جن کی میں نے بات کی ہے یہ شخصیت کے بیسک بلیفس ہوتے ہیں اپنے بارے میں ان کا یقین ہوتا ہے اس بات پہ اور یہ صرف سٹریس کی وجہ سے نہیں آتا یہ ہر وقت اسی سچویشن میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کانسٹنٹلی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ڈپریسڈ رہتے ہیں اداس رہتے ہیں اپنے آپ کو برا بھی سمجھتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ہر ایک پہ شک کریں گے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ لوگ ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ جب سفر کرتے ہیں تو ایسے لوگ بعض اوقات تنہا رہ جاتے ہیں اچھا لیکن from the point of view of violence you can see that somebody with paranoid personality disorder can commit serious acts of violence. مثلا پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈسارڈر کے ساتھ ایک صاحب باہر نکلے کچھ لڑکے سڑک پہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے اب انہوں نے چونکہ ایک تو یہ سوچا کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوسرے یہ سوچا کہ جناب چونکہ یہ عظیم ہے اور انہیں جو ہے چنا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو یہ لڑکے جو ہیں وہ ضرور ان کے خلاف کوئی سازش کر اور اب جو ان کو دیکھ کے ہنسے ہیں وہ اس لیے ہنسے ہیں کہ ان لڑکوں نے جو ان کے خلاف پلان بنایا وہ کامیاب ہو جائے اور پھر ایک اور شک کہ ان لڑکوں کے یقیناً ان کی بیوی سے تعلقات ہیں ناجائز تعلقات ہیں اور وہ اس وقت ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس تو ان صاحب نے جو اتنے دنوں سے ان لڑکوں کو برداشت کر رہے تھے پستول نکالی اور فائرنگ شروع کر دی ایک لڑکے کو ہلاک کر دیا ایک زخمی ہوا باقی بھاگ نکلے جب بعد میں ان لڑکوں سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا ان سے کیا مسئلہ تھا تو وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ صاحب کون ہے وہ اکثر گلی کے باہر چند لڑکے اکٹھے ہوتے تھے یہ صاحب تو انہیں نوٹس کرتے تھے ان لڑکوں نے تو کبھی ان صاحب کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا تو اس لیے جب ان صاحب کی ورژن انہیں پتا چلی تو وہ لڑکے بہت حیران ہوئے کیونکہ نہ تو ان کی ان کی بیوی سے کوئی کسی قسم کے تعلقات تھے نہ وہ ان صاحب کو جانتے تھے نہ ان کے خلاف وہ کوئی سازش کر رہے تھے نہ ان کے خلاف اس وقت وہ بات کر کے ہنس رہے تھے وہ تو آپس میں کچھ باتیں کر کے ہنس رہے تھے تو یہ اس قسم کا وائلنس جو ہے خوفناک قسم کا وائلنس جس میں کسی شخص کو مار دیا جاتا ہے اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا قصور ہے تو یہ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں شخصیت اس قسم کا وائلنس کر سکتی پھر اسی طرح ایک صاحب تھے انہوں نے اپنی بیوی کو کلاڑے سے کلاڑا لے کے تو اس کی گردن پہ مارا اور اسے ہلاک کر دیا اور عجیب سچویشن تھی کہ ان صاحب کی عمر پینسٹھ سال تھی ان کی بیوی ساٹھ سال کی تھی اور وہ اس پہ کانسٹنٹلی شک کرتے تھے کہ اس کا ضرور جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق ہے یا ریلیشن شپ ہے حالانکہ اس بیچاری کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا from the information that was gathered in that case it was nothing of the sort the man one day got up and killed wife so we find that in such cases a lot of violence lot of very serious violence اچھا اب نوٹس کریں کہ یہ لوگ آم کرمنلز نہیں ہے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی والا کریمنل نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا ان لوگوں کو بڑے اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا یہ لوگ پریشان رہنے والے لوگ ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتی اس کو پریشانی دور دور تک جو ایسے چھو تک کے چھو تک نہیں جاتی اس کو نہ کوئی احساس گناہ ہوتا ہے نہ کچھ ان لوگوں کو کانسٹنٹلی اضطراب ہوتا کانسٹنٹلی یہ لوگ پریشان رہتے اور کانسٹنٹلی یہ لوگ جو ہیں شک اور جنون کی دو انتہائی ایموشنز میں رہتے جنون کیا کہ جناب میں عظیم ہوں فلاں نے دیکھا میری بڑی تعریف کی سب لوگ میرے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ لیکن یہی بات جو ہے بعد میں سازش کا رخ اختیار کر لیتے یہ لوگ بعض اوقات اپنے کئی رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں ان کے اگر کھانا نہیں کھاتے کہ نہیں اس میں تمہاری خاص طور پہ اگر بیوی کے رشتے ہوں تو وہ کہیں گے کہ نہیں تمہاری سالی نے میری سالی نے اس میں ضرور زہر ملا دیا ہے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی مجھ سے حسد کرتی تو ایسے لوگ جو ہیں دوسروں کے گھروں میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہر وقت شک کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ جو ہے ان کا میل ملاپ بھی کم ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ لوگ تنہا رہ جاتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی آرڈر سے جو ڈبیٹ سامنے آتی ہے وہ ہے پرڈکٹیبلٹی ورسز چینجبلٹی اب میں اگر کہہ رہا ہوں کہ جناب فلان شخص جو ہے اسے پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر تو میں پرڈکٹ کر سکتا ہوں کہ جناب اگر فلاں سچویشن ہوئی تو یہ شخص خطرناک ثابت ہو سکتا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں کہ جب پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو لوگ کس قسم کی حرکتیں کرتے لیکن جو اس کے خلاف آرگیومنٹ ہے اس پرڈکٹیبلٹی کے خلاف وہ ہے the argument of human changeability کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کین ہیومنز ایکچولی چینج اب ہمیں پتا ہے انسانی تاریخ سے اسلامی تاریخ سے معاشرے کی تاریخ سے کہ ہیومن بینگز کین چینج بڑے سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ کسی ولی کے اثر میں ڈاکہ مارنا چھوڑ دیتا ہے بہت سے بڑا بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے وہ گناہوں سے تائب ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا سو ہمیں پتا ہے تاریخ سے کہ لوگ چینج ہو جاتے لیکن سائیکولوجسٹ کی آرگومنٹ یہ ہے کہ ایسے چینجز جو ہیں وہ کم ہوتے ایسے چینجز عام نہیں ہوتے کوئی ریئر اوکیزن پہ شخص تبدیل ہو جاتے ہیں عموماً لوگ جیسے پیدائشی ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ان کی تربیت ہوتی ہے پھر جو پرسنالٹی بن جاتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی now I am one of those psychologist who believe that people can change who also believe therapy can help people even with personality disorder I believe that treatment can help so I am not the only one large number of psychologist believe treatment can help people with personality disorder a large number تو یہ ڈبیٹ تو رہے گی لیکن آپ اس ڈبیٹ کے کس سائڈ پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جناب شخصیت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک چالیس سال کا انسان جو اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اسے زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تبدیل ہو سکتا ہے کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے کیا ایسا شخص جو ساری عمر لوگوں کا استحصال کرتا آیا ہے لوگوں کو استعمال کرتا آیا ہے تبدیل ہو سکتا ہے کیا ہم سائیکالوجسٹ ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کیا کیا قانون ایسے لوگوں کے لیے کوئی صورت نکال سکتا ہے کہ انہیں تبدیل کرنے میں مدد دی جائے please think about these question because کو because started thinking about these کون your way to becoming forensic psychologist خدا حافظ